نمبر تیرہ اگر دو رکت واری نماز ہو جیسے نماز فجر نماز جمعہ اور نماز عید تو دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد اپنے دائیں پیر کو کھڑا کرے اور بائیں کو بچھا کر اس پر بیٹھے دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتا رہے اور باقی ساری انگلیوں کو باندھے رہے اور اگر کنارے اور اس کے ساتھ والی انگلیوں کو باندھے رہے انگوٹھے اور بیچ والے انگلیوں کے بیچ گرہ بنا لے اور شہاد والی انگلی سے اشارہ کرتا رہے تو یہ طریقہ بھی بہتر ہے اس لیے کہ یہ دونوں طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور بہتر یہ ہے کہ کبھی پہلے اور کبھی دوسرے طریقے پر عمل کرے اور اپنے بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر اور گھٹنے پر رکھے پھر اس بیٹھک میں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 اور جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل و اولاد پر برکتیں نازل کی اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اولاد پر برکتیں نازل فرما بے شک تو حمد و ثنا کے لائق اور بڑی شان والا ہے اور چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے اور یہ دعا کرے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا ومماتی ومن فتنة المسیح الدجالی اے اللہ میں جہنم کے عذاب قبر کے عذاب زندگی اور موت کے فتنے اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں پھر فرض نماز ہو یا نفل نماز دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے جو دعا کرنا چاہے کرے اور اگر اپنے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے پھر دائیں طرف اس کے بعد بائیں طرف یہ کہتے ہوئے سلام پھیرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام عليكم ورحمة الله